ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص جنازے کے پیچھے یعنی ساتھ جائے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ جنازے کو رکھ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیس